کے پاس پوری مخلوق کے سیاق کا بھی علم ہے اور سباق کا بھی علم ہے اور نسیان اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے یہ ایک نقص ہے اور اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے فرشتوں کے کردار کو نوٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کی انسانیت کے کردار کو نوٹ کرنے کے لیے جو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے یہ اللہ نے اپنے ذات کے حوالے سے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ کل یہ گواہ اس کے سامنے پیش ہو جائے زمین کی ڈیوٹی ہے پھر آخر کار اللہ تعالیٰ انسان کے اثاث سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے یہ تو حجت تمام کرنے کے لیے کہ دیکھ یہ فرشتے لکھ چکے زمین کہہ رہی ہے تیرے آسا کہہ رہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف یہ دن گواہی دے رہے ہیں اور راتیں گواہی دے رہی ہیں صرف انسان کے حوالے سے یہ ڈیوٹی ہے باقی مخلوق کے حوالے سے یہ ڈیوٹی نہیں اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں ایک دلیل یہ ہے جسے امام ابو دعود اتیاز سے رحم اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند ابو دعود کے اندر لائے اس حدیث کے راوی سیدنا ابو حریرہ ہیں ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں راستے میں دو بکریاں آپس میں لڑ رہی تھیں نبی علی سات و صاحب نے مجھ سے فرمایا یا ابا ذر اے ابو ذر اطرا فیما تنتحان تجھے معلوم ہے کہ یہ بکریاں کیوں لڑ رہی ان کی لڑائی کس نقطے پر ہوئی اور ان دو بکریوں میں زیادتی کس کی ہے ان دو بکریوں میں ظالم کون ہے مظلوم کون ہے یہ معلوم ہے تو ابو تر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہم تو بس اتنا سمجھتے ہیں کہ جانور ہیں لڑ پڑتے پھر ٹھیک ہو جاتے تو میں کہ ولا کے رب کا یا در لیکن تیرے رب کو معلوم ہے کہ ان کی لڑائی کس نقطے پر ہوئی ان میں سے زیادتی کس کی ہے ان دو لڑنے والی بکریوں میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے ربو کا یدری تیرے رب کو معلوم ہے واسا یکزی یکرحما یوم القیام اور ان قریب جب قیامت قائم ہوگی یہ دونوں بکریاں اللہ کے سامنے لے جائے گی چونکہ وہ عدل و انصاف کا دن ہے جس کے ساتھ سیاتی ہو رہی ہے اس کو بدلہ ملے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے ان جانوں کو مٹا دیا جائے گا اس کا معنی یہ ہے کہ روز اول سے لے کر آج تک اور آج کے بعد کیا مت تک چرندے لڑ رہے ہیں پرندے لڑ رہے ہیں درندے لڑ رہے ہیں جانور لڑ رہے ہیں اللہ کے علم یہ اللہ کا علم ہے اللہ کے علم میں لڑ لڑ کے وہ مٹ کے لیکن اللہ کے علم میں مشرقین اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے راسک مانتے تھے مشرقین جس نقطے پر مار کھا گئے وہ نقطہ کیا ہے کہ وہ کما حقہ ہو اللہ کے علم پر اور اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں لا سکے بس کیونکہ انہوں نے اللہ کے علم پر اور اللہ کی قدرت پر ایمان لانے سے پہلے کوشش کی کہ اللہ کے علم کو اور اللہ کی قدرت کو اپنی عقل کے محدود پیمانے کے اندر لائیں اور پھر ایمان ہو عقل کا پیمانہ محدود ہے جب اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت ان کی عقل کے محدود پیمانے میں نہ آ سکا انہوں نے انکار کر دیا اللہ کو خالق مانتے تھے کہ سب چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی لیکن انہوں نے اس نقطے کا انکار کر دیا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کیوں کیوں قائم نہیں ہوگی کہ روز اول سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت کے قائم ہونے سے پہلے تک پوری دنیا میں جتنی خلائق آئی پھر ان سب کو اسی شکل میں اللہ پھر کھڑا کرے گا اللہ کا ایسا علم اور ایسی قدرت ان کی عقل جواب دے گئے کفار میں اور صحابہ کرام میں یہی فرق تھا عقل تو دونوں کی جواب دے گئی کفار کی عقل نے جواب دیا انکار کر دیا صحابہ کرام کی عقل نے جواب دے دیا مگر ان کے ایمان نے قبول کر لیا عقل نہیں مان رہی لیکن ہمارا ایمان مانتا ہے کفار نے کہا یہ کیسی بات ہے ایک شخص کو ہم نے دیکھا ہوتا ہے اگر وہی شخص پچاس سال کے بعد ہمارے سامنے آئے ہم پہچان نہیں پاتے ہم نے ایک شخص کو دیکھا ہے دس سال اس کی عمر تھی اور وہی شخص ستر سال کی عمر میں ہمیں ملے ہم پہچان نہیں سکتے بڑے حوالے دینے پڑتے اور روز اول سے لے کر قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پوری خرائے کون کہاں مرا کس حالت میں مرا کیا اس کی وضاقتہ تھی اسی طرح پھر اللہ ان کو پیدا کرے گا ویسی جسامتیں اللہ کی اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کو انہوں نے نہیں سمجھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دینے سے پہلے دو قسمیں کھائی لا اقسم بیوم بھی یوم اللہ فرماتا کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں لا اقسم بیوم بھی یوم میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں بلا بن نفس لفاما اور نفس لفاما کی قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والا نفس جو آدمی کو ملامت کرتا ہے اس کی برائی پر اور نیکی نہ کرنے پر ملامت کرتا ہے اور قیامت کر بھی ملامت کرے گا تو انہیں کیا کیا فرمایا کہ یکسب السان اللہ نجمہ احصاب انسان نے اللہ کے علم کو اللہ کی قدرت کو اپنے علم اور اپنی قدرت پہ قیاس کیا اور کہا کہ یہ ناممکن میں سے ہے نجما انسان انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ہم کل جمع نہیں کر سکتے بلا قادرین ان درین بنانا اے انسان جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے دن میں بار ہاتھ وہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتا ہے لیکن اگر آپ روزانہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھنے والا بھی اگر مٹھی بند کر کے کسی پیپر پہ اپنے ہاتھ کی لکیروں کا نقشہ کھینچنا چاہے تو نہیں کھینچ سکتا ہاتھ کی لکیروں کا نقشہ نہیں کھینچ سکتا بنا کا علی ان السویہ بنانا کل قیامت کے دن جب ان کو اٹھاؤں گا ان کے ہاتھ کی لکیروں میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا یہ اللہ کا علم ہے یہ اللہ کی قدرت ہے جس طرح جوڑ ہیں اور جوڑوں پہ لکیریں ہیں ایک لکیر میں بھی ذرے کے برابر فرق نہیں ہوگا کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یہ اللہ کا علم ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اپنے عقل کے اوپر کیا کرتے ہو یہ یہ ناممکنات میں سے ہے کل اگر اللہ چاہے گا جب حساب و کتاب ہو رہا ہے ایک دودھ فروش سے اللہ فرمائے گا دنیا میں تیری دکان تھی ملک شاپ کا تو مالک تھا مگر دودھ کے اندر ملاوٹ کرتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے پوری زندگی کے اندر اس انسان نے نے دودھ میں ملاوٹ کی ہوگی اس دودھ کو پانی کے ساتھ ملا ہوا اللہ قیامت کے جمع کر دے گا آپ اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کی باتیں کرتے ہیں ایک آدمی نے دودھ میں پانی ملایا دودھ بیچ دیا اگلے نے خرید کر دودھ پیا چائے کی شکل میں لسی کی شکل میں دہی کی شکل میں کچھ دودھ کے کچھ اجزاء خون میں کنورٹ ہو گئے کچھ اجزاء پیاز پیشاب کی شکل میں نکل گئے نالیوں میں ندیوں میں پیشاب بہ گیا چلا گیا لیکن اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کو سمجھیں آج اللہ نے حکم دیا ہے وہی دودھ اللہ نے پھر جمع کر دیا یہ اللہ کا علم ہے یہ اللہ کی قدرت ہے مانتی ہے عقل میں پڑھتے ہو اللہ کے علم کو اللہ کی قدرت کو خل سے یہ ہے تیرا دودھ جس نے جس میں تو نے پانی ملایا تھا پانی کو الگ کر اور پھر جنت میں چلا جا الگ نہیں کر سکتا تو جنت میں نہیں جا سکتا یہ اللہ کی طاقت ہے اکر کہاں مانتی نبی علی سات و سامنے بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کال بس بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا ہے جس کے پاس نیکی نام کی کوئی چیز نہیں تھی مرتے وقت مسیحت کرتا ہے یہ صاحب میں تو فہر جب میں مر جاؤں میرے جسم کو راک کر دینا جب میرا جسم راک ہو جائے راک تو کیا کرنا وہ ضرور نصف ہو فل بر و نصف ہو فل بہر راک کو پیس کر آتا بنا کر میرے جسم کی آدھی راک خشکی میں اڑا دینا اور آدھی رات سمندر میں بہا دینا پہلے جسم کو آگ لگاؤ راک اس کو پیسو پھر کچھ ہوا میں اڑا دو کچھ سمندر میں بہا دو لیکن ساتھ یہ بھی کہا سن لو لن قدر اللہ علیہ ہی بہو اللہ تعالیٰ ہے قاتل اگر اللہ تعالیٰ غصے میں آ جائے تو میری راک کو جمع کر کے مجھے عذاب دے سکتا ہے یہ جملے زبان سے نکلے روح قبض ہو گئی روح قبض ہوئی نبی علیہ السلام فرماتے کہ ان کی اولاد نے اس کو آگ لگا دی راک کر دیا آٹا بنا دیا پیس کر آدھی رات ہوا میں اڑا دی جو کہیں پہاڑوں پہ پڑ گئی کوئی وادیوں میں پڑ گئی اڑ گئی ہوا سمندر میں بہا دی نبی علی صاحب فرماتے صحیح بخاری کے دیس ہے فامر اللہ برا فا فی ہے اللہ نے خشکی کو حکم دیا اس آدمی کے جسم کے جہاں جہاں ذرا ہے ان سب کو واپس لاؤ یہ اللہ کا علم ہے یہ اللہ کی قدرت ہے امانتے واپس آ گئی وامر اللہ البر یجما معافی ہے اللہ نے سمندر کو حکم دیا میری امانت واپس کرو غور کرے وہ ذرات واپس آ گئے اللہ نے پھر پہلی شکل میں اس کو کھڑا کر دیا اور پوچھا لما فعال تزالی کا یہ تو نے حرکت کیوں تھی کی اسے کہا میں نے خشیا دے گا یا رب اے اللہ تیرے عذاب سے بچنے کے لیے کوشش کی لیکن ایک جملہ میں نے بچوں کو کہا تھا اگر اللہ عذاب دینے پر آئے تو وہ کہاں رہے مانا گنہگار تھا نیکیاں نہیں تھی من ہے صحیح تھا اللہ کی قدرت کو مانتا تھا اللہ جو میرا عقیدہ ہے میرے عقیدے کو تو بہتر جانتا جب اس نے اپنے عقیدے کا حوالہ دیا تو اللہ کے محمد فغفر اللہ لہو اللہ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دی اس کی توحید کو دیکھ کر صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کی توحید کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی توحید کو دیکھ کر جوش میں آنا اللہ کا علم اللہ کی قدرت حضرات روز اول سے لے کر آج تک جتنے قومیں گمراہ ہوئی ہیں یہ ہو رہی ہے ان کی گمراہی کا سبب ایک ہے کہ ان لوگوں نے عقل کو معیار بنایا ہوا ہے عقل کو معیار بنایا ہوا جبکہ معیار نہیں ہے اکل ٹھوکر کھا سکتی ہے عقل معیار نہیں ہے یہ ہے بنیادی چیز خوارج گمراہ ہوئے کیوں عقل کو معیار بنایا کتریا گمراہ ہوئے کیوں معیار عقل بنی مرجیا گمراہ ہوئے موتزلا گمراہ ہوئے جتنے صرف گمراہ ہوئے ہیں گمراہی کا سبب ایک ہے انہوں نے عقل کو معیار بنایا اللہ کے علم کو اللہ کی قدرت کو پرکھنے کے لیے اپنی عقل کو معیار بنایا عقل کا پیمانہ محدود ہے اللہ کا علم نہ آ سکا اللہ کی قدرت نہ آ سکی ٹھوکر کھا گئے قربان جائے صحابہ کرام کے ایمان کا کیسی کیسی باتیں وہ سنتے تھے عقل ان کی نہیں مانتی تھی ان الجبل یقور الجبل یا فلان ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے جب صبح ہوتی ہے ان الجبل یقور الجبل یا فلان صبح ہوتے ہی ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے ہل مر بیکا ذاکر اے پہاڑ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہہ ہے عقل مان رہی عقل نہیں مان رہی اے پہاڑ یہ بتا آج تیری پر کوئی ایسا شخص گزرا ہے جو صرف ایک اللہ کو یاد کر رہا کوئی ایسا شخص گزرا ہے وہ انقالا نام سر بھی اگر وہ پہاڑ آگے سے جواب دے جی ہاں آج ایک شخص میری پیٹھ پہ گزرا ہے اور صرف ایک اللہ کی تعریف کر رہا تھا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا تو اس پہاڑ کی یہ بات سن کر یہ پوچھنے والا پہاڑ کہتا ہے مبارک ہو تو مجھ سے بازی لے گی ہے اور انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ ماں بن سباہن ولا رواہن اللہ تنادی بکال از باز ملا بازن جب صبح ہوتی زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا کہ بتاؤ آج رات تجھے کوئی ایسا ہمسایا ملا جس نے تیری پشپ رہ کر اپنی جبین اللہ کے آگے چھکائی ہو اور اللہ کو سجدہ کیا اور جب رات ہوتی ہے پھر بھی زمین کا ایک ٹکڑا اس ٹکڑے سے کہتا ہے آج دن میں تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آیا جو صرف ایک اللہ کو سجدہ کرنے والا ہو فن خالت نام اگر وہ ٹکڑا جواب دے گا جی ہاں رات ایک شخص میرے پاس آیا ہے اور میرے اوپر بیٹھا ہے اور ایک اللہ کو یاد کرتا رہا ایک اللہ کی تعریف کرتا رہا سجدے کیے ہیں ایک اللہ کو کیے ایک اللہ سے مانگتا رہا جی ہاں آج دن ایک شخص میرے اوپر بیٹھا رہا اور اللہ کو یاد کرتا رہا اللہ کی بات کرتا رہا دوسرا ٹکڑا کہتا ہے اس شخص کے آنے کی وجہ سے تیری عزت تیری عزت میں اضافہ ہو گیا یہ زمین کا ٹکڑا اس ٹکڑے سے کہہ رہا عقل مانتی عقل مانتی یہ قومی ٹھوکرے کھا گئی جن کا معیار عقل تھی صحابہ کرام ایمان ایمان حدیث میں آتا ہے جب کسی موحد کا انتقال ہوتا ہے موحد کا اس کے فوت ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے زمین کے جس جس ٹکڑے پر وہ سجدے کرتا تھا ایک اللہ کے آگے سجدے کرتا تھا ان ٹکڑوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں شخص یہ جو تیرے اوپر اپنے ماتھے کو ٹکا کر ایک اللہ کو سجدہ کرتا تھا سن لے آج وہ فوت ہو گئی ہے فبکت ہی یوم یموت تو تو زمین کے وہ سارے ٹکڑے رونے لگ جاتے ہیں سب روتے ہیں فوت ہو گئی اندازہ لگائیے یہ ایمانیات کی چیزیں ہیں ان کا تعلق ایمانیات سے ہے زمین کی یہ سارے ٹکڑے رو رہے ہیں تو وہ شخص فوت ہو گئی ہے ہمارے اوپر اپنی زمین کو رکھ کر ایک اللہ کو سجدہ سجا کرتا تھا آج وہ فوت ہو گئی ان کا تعلق ایمانیات سے جو یہاں اپنی عقل کو لائے گا عقل کے گھوڑے دوڑائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا وہ گمراہی ہوئی اللہ کے علم کے بارے اللہ کی قدرت کے بارے یا بین عیدیہم وما خلفہم اللہ کے پاس پوری کائنات کے سیاق کا بھی علم ہے اور سباق کا بھی علم ہے اس کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پہ کیا کرتے ہو اس کی قدرت تو یہ ہے ماں من کل بن اللہ بین اسم من اصاب رحمان اللہ کی قدرت کو سمجھ ہو تو دیکھو پوری کائنات میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں نہ ہو دوڑو عقل کو دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں مگر ہر شخص کے ہر شخص کا دل جو ہے رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے انشا اقام ہو وہ ہو اگر رائی کے دانے کے برابر یہ شخص شیطان کی بات مانتا ہے اللہ ناراض ہو کر ایک دم اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں اس کا چونکہ دل ہے اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے اور اگر شیطان کی رائے کو یہ ٹھوکر مار دیتا ہے شیطان پہ لانت بھیجتا ہے اور استقامت و جرت کا پہاڑ بنا دیتا ہے اکام ہوں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تیر کی طرح سیدھا اور مضبوط کر دیتا ہے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد نبی علیہ السلام سماعت لوگوں میں کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں یا مقلب القلوب سبت قلوبنا علی دینے کا اے دلوں کو پھیرنے والی ذات ہمارے دلوں کو دین پر قائم رکھنا یہ ہے وہ رحمان یہ ہے اس کی قدرت یہ ہے اس کی طاقت اس کے دو انگلیوں کے بیچ میں پوری انسانیت کے دل ہے کہاں عقل کو تو ہو گے عقل جواب دے دے گی ول میسان و بید الرحمان نبی علیہ السلام فرماتے لوگوں تمہیں معلوم ہے قیامت کے دن جو ترازو قائم کیا جائے گا وہ کتنا بڑا ہے اور لو عقل کو قربان جائیں صحابہ کا نام سن رہے اور ایماندار ہے کیسا معیاری ایمان ہے صحابہ کا ایمان معیاری صحابہ کا منحج معیاری اللہ نے صحابہ کے ایمان کو بطور معیار کے پیش کیا ہے ان کے مسلک کو بطور معیار کے پیش کیا اور صحابہ کے ایمان پہ تان کرنے والوں کو اللہ نے قرآن کریم میں منافق کہا منافقین کی فرست میں شامل کیا فما قیامت کے دن جو ترازو قائم کیا جائے گا جس کے دو پلڑے ہوں گے اور وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا فرمایا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر تم یہ سات آسمان اور یہ سات زمینیں رکھنا چاہو سب آ جائے یہ ہے ترازو کہ ایک پڑھنا دوسرے دونوں پڑھنے نہیں ایک پڑھنے میں یہ سات آسمان بھی آ جائیں گے یہ سات زمینیں بھی آ جائیں گی جس میں سمندر بھی ہے دریا بھی ہے پہاڑ بھی ہے خلائق بھی ہے سب کچھ آ جائے یہ تو ایک پڑھنا دونوں پڑھ لے لیکن سمے کیا مقد ہوگا ول میسان رحمان وہ ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا یہ ہے اللہ کی قدرت یہ ہے اللہ کی طاقت پورا ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا عقل کو عقل کے پیمانے دڑاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے کہ ترازو کہاں کہاں تک ہوگا زمین ساتوں زمین ساتوں آسمان تو ایک پڑنے میں آ گئے یہ ترازو کا شرق کیا ہے اور غرب کیا ہے اس کا شمال کیا ہے جنوب کیا ہے عقل دڑاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے ان تمام چیزوں کا تعلق ایمان یاد سے یا ما بہن آئی وما خلفہ اللہ پر ایمان لانا ہے تو پھر یوں ایمان لو جو پوری کائنات کا اس کے پاس علم ہے سیاق کا بھی ہے اور سباق کا بھی ہے ایک ایک چیز کا علم ہے اس کی قدرت دیکھو اس کی قدرت یہ ہے لو ان و آخر و کم و جن کم اللہ فرماتا سنو وہ مخلوق جو پہلے مر چکی چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو اور وہ لوگ جو ابھی زندہ ہیں یہ بھی اور جو آنے والے ہیں یہ سارے کے سارے ایک جگہ پر جمع ہو جائے یہ سب جنات جمع ہو جائے یہ ساری انسانیت جمع ہو جائے اور پھر بیک جمع جس طرح نعرہ لگاتے ہو نا ایک ساتھ نعرہ یا آمین کہتے ہو ایک ساتھ آمین سب جمع ہو جاؤ اور بیک جمع ہو کر ہر شخص اپنی درخواست اللہ کے آگے رکھے کسی کی درخواست صحت کی ہے آواز ایک ساتھ لگاؤ آواز ایک ساتھ لگاؤ لیکن آواز ایک نہ ہو کسی کی صحت کی ہو کسی کی اولاد کی ہو کسی کی رزق کی ہو کسی کی پریشانی کی حل کی ہو پوری خلائق ایک ساتھ آواز لگاؤ میں سب کی سنوں گا سمجھوں گا اور قبول بھی کر لوں گا یہ اللہ کی قدرت کوئی ہے اللہ کی مخلوق میں افضل ترین ہستی تو محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب آپ کے پاس مقدمہ ہے پہلے ایک کی بات سننی ہے پھر دوسری کی سننی ہے دونوں کے برابر کا موقع دینا ہے اور اس کے بعد فیصلہ دینا ہے اور فیصلہ دینے کے بعد بھی ایک اعلان کر دینا ہے یہ اعلان کون کر رہے ہیں افضل الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ اعلان کر رہے ہیں وہ اعلان کیا ہے میں نے تمہاری باتیں سنی ایک کا موقف مجھے مضبوط لگا میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا اب تم فیصلہ لے کے جا رہے ہو لیکن ایک اعلان سن کے جاؤ زہری دلائل سن کر میں نے فیصلہ دے دیا ہے لیکن تمہارے زمین سے اگر یہ آواز ہے کہ فیصلہ تو ہمارے حق میں ہے اگرچہ ہم اس کے حقدار نہیں تھے ہم نے شاطرانہ دلائل دے دیے اور فیصلہ لے کے جا رہے ہیں یہ مت سمجھنا یہ حق ہمیں محمد مصطفیٰ نے دیے ہیں نہیں یہ تمہاری ذہنی پوزیشن کو دیکھ کر تمہارے حق میں فیصلہ دیے ہیں اگر اندرونی کیفیت کچھ اور ہے اور تم اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکے یہ چیز تمہاری نہیں تھی تو مت سمجھنا کہ میں میں نے تمہیں دی ہے بلکہ یہ سمجھنا یہ جہنم کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے یہ تمہاری زہری پوزیشن ہے یہ ہے نبی اسلام کا علم اور خالق کیا ہے یا لم سر و اخوا یا لم و و اخوا اللہ فرماتا ہے تم زہر باتیں کر رہے ہو میں ان کو جانتا ہوں اور تمہارے اندر کی کیفیت کیا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں اور کل تمہارے اندر کی کیفیت آنے والی جو ہے جس کو تم نہیں جانتے میں اس آنے والی کیفیت کو بھی جانتا ہوں یہ ہے یا لمو ماں بین ہما ما خلف وقت کے دو نبی کشتی پر سوار ہو کر جا رہے اور کشتی سمندر میں چل رہی ہے دو نبی ہے سوار کشتی جا رہی اچانک ایک چڑیا آئی یہ صحیح مسلم کی ہے اچانک ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی اس چڑیا نے انتظار کی کہ جو ہی لہر سمندر کی موت کشتی کے کنارے کے قریب آئے اور میں اپنے چونچ کے ذریعے پانی پی لوں پرندہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے جو ہی سمندر کی موت کشتی کے کنارے کے قریب آئی چڑیا نے چونچ نیچے کی اور ایک قطرہ پانی کے لیا اور اڑ کے چلی گئی جب وہ چلی گئی تو ایک نبی نے دوسرے نبی سے کہا یہ کون ہے خضر علیہ السلام کس سے کہہ رہے ہیں موسا علیہ السلام سے دونوں نبی اے موسا مجھے یہ بتا اس چڑیا نے سمندر کا کتنا پانی لیا ہے کتنا پانی کم ہوا ہے علیہ السلام نے کہا کیا کم ہوا سمندر کے بیچ میں سے ایک کترا چڑیا نے لیا کیا پانی لیا سمندر کا خضر نے کہا موسا تیرا اور میرا علم مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا کترا چڑیا نے لیا ہے یہ اللہ کا علم یا جب تک اللہ کے علم کی اور قدرت کی معرفت نہیں ہوگی عقیدہ باطل ہے جب عقیدہ باطل ہے عبادت خود بخود باطل ہے اللہ ہم سب کو عقیدے کی فہم سے فرمائے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار دعا کیجیے ہمارے جتنے بھائی جتنی بہنیں ایمان پر چلے گئے اے اللہ ان سب کی بخش فرما دیں اے اللہ ان سب کو خری کے رحمت فرما دیں یہ ابھی خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک درخواست آئی ہے کہ محترم بھائی محمد اشرف کی والدہ سخت بیمار ہیں دعا کیجیے اللہ انہیں صحت کام عطا فرمائے یہ دعاؤں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے ایک دو پرچیاں آ جاتی ہیں ہم نام لے کر دعا کر دیتے ہیں پرچیوں کی بسا اوقات بھرمار ہوتی ہے اور بھرمار کی دو شکلیں ہیں آپ ایک ذہن صاف کر لیں بس اوقات فون کے ذریعے ساتھی مریضوں کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ فلاں کے لیے دعا کرنا فلاں کے لیے دعا کرنا بھلے پرچی نہ آئے پرچی ایک دو آ جائے بسا اوقات پرچیاں زیادہ ہو جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں عمومی طور پر جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام بیماروں کو صحت مات وہ سب آ جاتے ہیں اس میں بلکہ ایک ساتھی نے جو ایک اچھی رائے بھی دی اللہ اس ساتھی کو ذائقہ خیر دے کہ نماز کے بعد پھر چونکہ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے پھر مزید ساتھی پرچی بھیج دیتے ہیں فرضوں کے بعد ہمارے انور بھائی اللہ تعالیٰ ان کو خیر دے ان کے پاس پرچیاں آ جاتی ہیں اور پھر وہ ان پرچیوں کے اوپر وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں وہ ایک اسی طرح کی ایک ایک ہیلا کی شکل بنتی جا رہی ہے کہ فرضوں کے بعد دعا کسی اور طریقے سے ہو جائے جبکہ مصنون عمل یہی ہے کہ دو خطبے ہوتے ہیں نصیحتیں بھی ہیں اور ان میں دعا بھی ہے اعلانات انشاءاللہ ہوا کریں گے لیکن یہ جو دعا ہوتی ہے اس میں سب کو شامل کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی تخصیص کا پہلو غلّہ ہے نہیں ہوتا آپ یہ ایک اچھا گمان رکھیں اے اللہ تمام بیماروں کو صحت فرما اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیح فرما اے اللہ امت مسلمان پہ اپنی رحمت نظر فرما عالمی سطح پر مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبے اور عزت نصیب فرما اے اللہ جو تیرے دین کے دشمن ہیں ان کے ناپاک عزائم اور تدابیر کو خاک میں ملا دے ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دے ان کے مزاج کو تقسیم کر دے اور اہل اسلام کو اتحاد نصیب فرما دنیا اور آخر کی ہم سب کو بھلا نصیب فرما سبحان ربک رب العزت مائ سفون وسلام عسّی الحمد للہ رب